البا بن احمر نے کہا حضرت ابو زید عمر بن اختب رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر رونق فروس ہوئے تو ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ زہر کی نماز کا وقت ہو گیا آپ ممبر سے اترے ہمیں نماز پڑھائی پھر دوبارہ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور آگے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا پھر آپ اترے نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا آپ نے جو کچھ ہوا اور جو ہونے والا تھا سب ہمیں بتا دیا ہم میں سے زیادہ جاننے والا وہی ہے جو یادداشت میں دوسروں سے بڑھ کر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو سڑسٹھ